کوئی دو تین ہفتے پہلے آپ اسٹوڈیو میں آئی تھی اور ہم نے اپنے سننے والوں سے آپ کی ملاقات کرائی تھی آپ نے کچھ شعر بھی سنائے تھے اس وقت ہم نے اور آپ نے سننے والوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی آپ سے باقاعدہ ملاقات کرائی جائے گی تو اس وقت میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے سننے والوں کی طرف سے کچھ سوال کروں گی تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو علم موسیقی کا شوق کیسے ہوا ہمارا ماحول بچپن ہی سے موسیقی کا رہا ہے اور بہت کم عمر میں ہی اچھے اچھے استادوں اور گائکوں کو سننے کا موقع ملا میں یہ سمجھتی ہوں میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور اس سے پڑھ کے کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے اور سننے کا بھی موقع ملا جو کہ اب میں سمجھتی ہوں کہ واقعی بہت ہی کم ایسی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے بڑے گائک لوگوں کو سننے کا موقع مل سکتا ہے جو کہ مجھے ملا تو سو گانے کا تو اس طرح شوق رہا اور اسی طرح اچھے لوگوں کے وہ سر ذہن اور دماغ میں رہے اسی سے اس کے بعد پھر خان صاحب استاد عاشق علی خان صاحب پٹیالے والے خان صاحب فتح علی خان صاحب کے صاحب زادے ہیں جو ان سے پھر یہ شرف حاصل ہوا کہ میں ان کی شاگرد ہوئی اور ان سے موقع ملا کہ تعلیم حاصل کی جائے اچھا آپ نے سب سے پہلی بار کس عمر میں اور کس محفل میں گانا سنایا مجھے جی بس گانا تو اکثر سننے کے لیے اچھے اچھے لوگ آتے تھے کیونکہ میرے استاد سے ملنے کے لیے بھی اور انہیں یہ بھی تھا کہ تعلیم بھی ہو رہی ہوگی اور وہ بھی سنیں تو اس طرح تو بہت سنایا ہے اور کافی دیر تک گاتی رہتی تھی کیونکہ ریاض ہوتا تھا تو ویسے مجھے یاد ہے کہ ایک بار خان صاحب استاد عبد الوحید خان صاحب گرانے والے تشریف لائے اور ان کے سامنے میرے استاد استاد عاشق علی خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی شاگرد کو آپ کو سنوانا چاہتا ہوں تو آپ ضرور تشریف لائیے اور سنیے وہ مان گئے کہ ہاں ضرور آئیں گے تو خان صاحب شکور خان سرنگی نواز جو کرانے گھرانے کے شاگرد تھے وہ بھی ان کے ہمراہ تشریف لائے اور صاحب حبیب علی خان بین کار بھی موجود تھے تو یہی تقریباً شام کا وقت تھا تو راگ پوریا دناسری میں نے ان کو گا کے سنایا اور تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے میں گاتی رہی تو اس وقت آپ ہمارے سننے والوں کو پوریا دھناسری سنائیں گے جی ہاں پوریا دھناسری سنا دیتی ہوں ہاں بولوں گی تم سنگ پیار اب تو یہ راگ تھا جی جو میں نے انہیں سنایا اور خان صاحب وحید خان صاحب نے میرا بھی بہت حوصلہ بڑی میری تعریف کی اور بڑی مجھے حوصلہ افزائی میری کی اور میرے ساتھ سے کہا کہ بھائی تم نے بڑے اچھے گہن سے اچھے اچھے گلے میں اس کے اتنی پختگی پیدا کی ہے کہ یہ اسی طرح ریاض اور محنت کرتی رہی تو ایک وقت میں بہت اچھا گائے گی اچھا استاد عبدالوحید خان صاحب کرانے والے کی شخصیت کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں میرا مطلب ہے ان کے بارے میں آپ کو کیا یاد ہے شخصیت تو وہ بہت اب آ کے پتہ چلا ہے کہ خان صاحب بہت بڑے گائک اور بہت نامی گرامی استاد اور بہت ماشاء اللہ اتنا اچھا گاتے ہیں لیکن اس وقت تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کن کو سنا رہی ہوں کون ہے بس اتنا تھا کہ میرے استاد سے کوئی ملنے آئے ہیں انہوں نے سنانا ہے اور بڑی میں نے شوق سے اور بڑی محنت سے اس وقت گایا اور ان کی مجھے یہ چاپ بھاری جسم کے تھے اور بڑی بڑی مچھے اور بڑا روب داب ان کی شکل اور بڑی آواز میں بڑا دب دباؤ تھا ان کے بات کرتے تھے تو کچھ ایسے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی تھی تو سو اب تو اگر ہم ان سے موقع ملے تو وہ تو میرا خیال ہے کہ میں ان سے ان کے سامنے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکوں گانا تو کہاں رہا ایک بات بھی نہیں میں کر سکتی تھی فریدہ خانم صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم و تربیت میں اور کن ماہروں کا حصہ ہے تعلیم تو استاد عاشق علی خان صاحب ہی سے میں نے لی اور تربیت میری ہمشیرہ مختار بیگم کی مرہون منت ہے ویسے خان صاحب سردار خان صاحب استاد برکت علی خان صاحب سے گہرا اثر ہے مجھے ان سے بھی کافی دیر مجھے ذہن پہ خیال ان کی لائٹ موسیقی اور خان صاحب سردار خان صاحب تو ان سے بھی کلاسیکل سیکھنے اور ان سے سننے کا بھی موقع ملا اچھا آپ نے دربار میں بھی تو گایا ہے سب سے پہلے کس دربار میں گایا ہاں جی دربار میں تو ریاست ادے پور مہاراج کے سامنے گانا ہوا تھا جی تو سب سے پہلے تو اسی دربار میں میں گائی ہوں اور انہیں بہت کلاسیکل کا شوق تھا اور ان کے ہر سال میں ایک جشن ہوتا تھا اس میں سب بڑے بڑے گائک لوگ آتے تھے اور وہ جشن بھی ان کے بہت ایک خوبصورت انداز سے منایا جاتا تھا اور اس دربار میں کچھ ایسا تھا مہاراج صاحب ان کے مطلب یہ کہ بہت سے اتنے ڈسپلن کچھ ایسا تھا کہ جب آپ اب تو اس وقت تو ہم لوگ پابندی سے جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کچھ اور کچھ لوگ ایسے ان کے اشاروں پہ کام کرتے تھے تو بڑا مشکل تھا کہ جہاں بیٹھ کے اور باہر جانا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو انہوں نے بڑا خوش ہوئے میرے استاد کو سنا ہمیں بڑے انعام کے نام اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے بہت انعام کے نام دیے تو وہ پہلا دربار ویسے جے پور مہاراج کو بھی سنایا وہاں جے پور کی فرد جہاں پہ وہ بھی موجود تھیں وہ بھی بڑی مشہور تھیں اپنے فن میں تو ایسے موقع ملے ہیں جی لیکن یہ بچپن کی عمر کے اب سب واقعہ ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو رقص بھی لگاؤ ہے ہاں جی رقص بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس سلسلے میں کال کا بند دین کے گھرانے کی شاگرد ہوں اور اچھن جی مہاراج سے بھی نیاز حاصل رہے ہیں شمبو مہاراج اور لچھو جی مہاراج سے بھی انہیں بھی دیکھنے کا موقع ملا ان کے پاس بھی کافی عرصہ کچھ ایسا وقت تھا کہ ہم لوگ وہیں گئے ہوئے تھے جہاں خان صاحب مہاراج شمبو مہاراج رہتے تھے تو اس طرح وہاں ان سے شکل سے آپ کو کچھ تھوڑی سی آشنائی ہے پورا تو اب یاد نہیں تو وہ ہیں جی ہمارے استاد غزلیں اور ہلکی پھلکی موسیقی کب شروع کی یہ تو جی میں نے جب ریڈیو پروگرام شروع کیے ہیں اس اس زمانے سے پھر میں نے غزلیں گانی شروع کی کلاسیکل بھی گاتی تھی لیکن زیادہ میرا رجحان کچھ لائٹ غزل کی طرف زیادہ شوق تھا تو پہلے بچپن سے مجھے کچھ شمشیرہ ان کے آواز ان کے لگاؤ کچھ دماغ میں تھے کچھ اختیبائی فیض آباد وہ بہت اپنے غزل کی مشہور اور بڑی نامی آرٹسٹ تھیں ان کو بھی بچپن میں میں نے دیکھا ان کے پاس بھی بیٹھی رہی ان کی غزل مجھے اب تک یاد ہے وہ بچپن میں گنگنایا بھی کرتی تھی ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ وہ گھر پہ آئیں اور ہمشیرہ سے بڑے ان کے اچھے مراسم اور بڑا پیار تھا ان کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تمہاری غزل گنگناتی رہتی ہے اور ذرا سنو تو ایسے بھی تم بے جھجک میں نے مجھے تو سمجھ بھی نہیں اب جب سمجھ آئی تو ایسے لوگوں کے سامنے تو گاتے بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بہترین آرٹسٹ اور نام مانے ہوئے لوگ ہیں تو حوصلہ نہیں پڑتا تو انہیں یہ غزل میں نے سنائی تھی دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے تو غزلیں تو مجھے اس وقت سے ہی شوق تھا تو سب سے پہلے پھر ریڈیو پروگرام شروع کیے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے غالب کی غزل گائی تھی مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے جوش کدا سے بس میں چراغا کیے ہوئے ذرا سا گنگنا دیں آپ سنا دیتی ہوں جی داغ کیے ہوئے مد ہے یار کو تھی جی آنندی میں اس کی ٹیون بنائی گئی اور سب سے پہلے یہ غزل میں نے گائی یہ بھی ایک عجیب واقعہ جی کہ بہت بڑے آرٹسٹوں میں بیٹھ کے اس بڑے غلام علی خان صاحب روشنانہ بیگم اس محفل موسیقی میں شریک تھے اور ہمارے لاہور کے بہت سے آرٹسٹ اس وقت کے بہت نامی ٹاپ جو تھے زینت بیگم مشہور پلے بیک سنگر ہماری بڑی نامی آرٹسٹ وہ بھی اس محفل میں شریک تھی بلکہ میری ہمشیرہ بھی مختار بیگم بھی اس محفل میں گا رہی تھی جشن موسیقی تھی لاہور کی جس میں بھی پہلی مرتبہ یہ میں غزل گائی تو بس میں تو گائی گئی لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وہ غزل بھی بہت سننے والوں نے پسند کی اور بہت مجھے دادی کے بھی بہت اچھا آپ نے گایا ایسے بڑے بڑے لوگوں میں اب بھی یہ میں سوچتی ہوں تو واقعی میں نے اس وقت بڑی ہمت اور بے غوری تھی سمجھی اسے کہ ایسے بس گا دیا اس محفل کا تصور اب اب وہ تو واقعی بڑا سوچ سمجھ کے میں گاؤں تو یہ واقعات ہیں جی پہلے جو یاد ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی کلاسیکی موسیقی کے دور میں کس اور خاتون کو بڑی گائک سمجھتی ہیں اور یہ کہ آپ کس سے متاثر ہیں ہمارے اس وقت کلاسیکل گانے میں تو جی روشن بیگم نایاب گا رہی ہیں اور باقی ہمارے آرٹسٹ کلاسیکل کے خان صاحب لوگ خان صاحب امانت علی خان فتح علی خان نزاکت علی خان سلامت علی خان صاحب ان کے بعد ان کا ہے کہ وہ کلاسیکل میں خوب بھی بڑا عبور حاصل ہے تو یہ ہے جی میرے کلاسیکل ہمارے آرٹسٹ جو مجھے بے انتہا پسند ہیں اور مجھے کیا سب دنیا کو پسند ہے جی تو یہ تو کہنے کی کوئی بات ہی نہیں کلاسیکل ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جو موسیقی ایجاد ہی اسی کے بنا بنا پہ ہوئی ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ کلاسیکل آئے تو پھر انسان ہر ایک چیز ان کے لیے لائٹ گانا تو بالکل ہی ایزی ہو جاتا ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کون سا لباس پہننا پسند کرتی ہیں زیادہ میں شوق سے ساڑی پہنتی ہوں جی اور تنگ پاجامہ کرتا بھی مجھے بے انتہا پسند ہے اچھا فریدہ بہن آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ زیوروں میں کون سا زیور آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے بچی زیادہ تو مجھے زیور پہننے کا شوق نہیں بڑی ہلکی سی کوئی چیز ہو زیادہ تو میں موتیوں کا لائٹ سا کچھ ابھی بھی میں نے یہی مجھے شوق ہے کہ ایک چھوٹا سا ہار اور کانوں میں ہلکے سے کچھ آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو نگوں میں کون سا سب سے اچھا نگ لگتا ہے نگوں میں مجھے ہیرا بہت پسند ہے اچھا اور موتی سچے موتی یہ دونوں چیزیں مجھے بہت پسند ہیں ویسے یہ تو میرا خیال ہے کہ اور بھی آپ کو بھی پسند ہونی چاہیے یہ ہے ہی جی ہاں، وہ تو ساری عورتیں پسند ہاں جی۔ کرتی ہیں زیورات کو تو اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو پھولوں میں سب سے اچھا پھول کون سا لگتا ہے مجھے تو کارونیشن بہت پسند ہے جی اور اس کے علاوہ کوئی اور پھول اور موتیا کا بہت پسند ہے پھول ویسے مجھے گارڈنز کا بھی بہت شوق ہے اچھا جی باغبانی کا ہاں جی یہ بھی گھر میں بس تھوڑا سا شوق یہ اس طرف بھی ذرا توجہ رہتی ہے تو آپ کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ آپ اپنے مطلب باغیچے کو بھی وقت دے سکیں نہیں اتنا تو نہیں لیکن پھر بھی جو تھوڑے دن ٹائم نکال کے اپنے مصروفیات میں سے تو اچھا تو سپروائز کر لیتی ہیں ہاں جی۔ اچھا ہم نے آپ سے اتنے سارے سوالات کر ڈالے ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتی ہوں جی وہ یہ کہ آپ میرے خیال سے پنجابی گانے بھی گاتی ہوں گی جی ہاں۔ بلکہ یہ کہ میں نے سنا بھی ہے آپ پنجابی گانا جی۔ تو کیا میں کوئی مطلب تھوڑا بہت گا کے سنا دیں گے ہاں جی مجھے یاد ہے کہ وہ بہت دیر پہلے ایک پنجابی گانا اور خاصا وہ پسند بھی کیا گیا تھا جی ہاں دل تیرے پیار دیا پوندا ہے کہانیاں ضرور ضرور سنائیے ہاں جی۔ دل تیرے پیار دیا پودے کہانیاں رب جانے اج پتا لگا سنو پیار پیاردہ بہت خوب میں تو بالکل محف ہو گئی تھی آپ کے اس گانے میں فریدہ خانم صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور آپ نے ہم سے اور ہمارے سننے والوں سے بات چیت کی آپ کا بہت بہت شکریہ